عباد الذين اصطفى أما بعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها كرها ووضعته وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عامل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی نیکیوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں اور گناہوں اور خطاؤں سے درگزر <coughs> ارے بڑی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کی حسنات اور نیکیوں کو اللہ قبول کرتے ہیں اور اگر ان سے بشری تقاضے کے مطابق شیطان اور نفس امارہ کے ورگلانے پر کوئی ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگدر کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل کر دیتے ہیں اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نیکی اللہ قبول کرتے ہیں اور گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا فرمایا وسعین السانی احسانہ ہم نے انسان کو وسیعت کیا اور حکم دیا کیا حکم دیا والد ہی احسانہ احسان اور اچھا سلوک کرنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا انسان ابھی والدہ ہی احسانہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ سب کو بر الوالدین کی توفیق سے فرمائے یہ بڑے عجیب و غریب زمانے میں زندگی گزر رہی ہے ہم لوگوں کی کہ جہاں والدین وہ بھی بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کی کوئی قدر و قیمت اب اولاد کی نگاہ میں نہیں ہوتی اور کتنے بڑے بڑے ممالک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ہی مہذب اور تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں کہ وہ بوڑھے والدین کو اپنے گھر میں رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں تو اس کو لے جاتے ہیں کہاں اولڈ ہاؤس میں افسوس کی بات ہے اگر وہ بھی کہیں باپ کو دمے کی شکایت ہو بڑھاپے میں اس کو کھانسی کی بیماری لگ جائے تو کہتے ہیں کہ ان کو باہر رکھو ورنہ اولاد پر بھی جراثیم کس قدر انسان آج والدین سے اپنے آپ کو بیزار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے وبا سین نل انسان ابھی والدے ہی احسانہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور بڑی تاکید آئی ہے اس قدر اللہ تعالی نے اور اسلام نے والدین کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ آپ نے ساتھ نہ والدی کا تخر و جمین اہلی کا و مالک تم اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں ٹھکرانا ان کی بات نہیں ٹالنا اگر وہ تمہیں حکم دے دیں انتخروج من دنیا کا اپنے گھر اپنی جائیداد پراپرٹی اولاد سب کو چھوڑ کر کے تم نکل جاؤ تو پلٹ کر کے جواب نہیں دینا یہ اتنا اونچا مقام یہاں تک کہ اگر ماں باپ آپ کے ہندو اور کافی یہودی عیسائی بھی ہوں تو اللہ نے فرمایا وہ صاحب ہو ماں دنیا معروف باپ اور ماں ہیں تم کو اللہ نے ہدایت دی ایمان لا لیا اگر وہ کافر بھی رہ گئے ہیں ماں باپ تو دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ خوب احسان کرنا اگر تمہیں وہ دونوں اپنی طرح شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات کو شرک کرنے میں نہیں مارنا تو یہ بھائی اللہ اکبر بس ایک حدیث سنا دیتے ہیں کتنا اونچا مقام ہے نبی رہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں فناتی ہیں ایک دن نبی علیہ صاحب ایسے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے چت جسے آدمی یعنی چہرہ اوپر کی طرف نبی رہ صاحب صاحب لیٹے ہی ہوئے تھے اچانک آپ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اچانک تھوڑی دیر میں آپ سوئے ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے سوچو کتنا اونچا مقام ہے بر الوالدین کا جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیا اور جو انسان اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا احسان نہیں کرتا سمجھو کہ ہاں، ہاں، بہت ہاں، بدنسیبی اور بہت ساری بھلائیوں سے اللہ نے اس کے لیے اس کو محروم کر دیا ہے آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اور بار بار اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں حضرت آشا پوچھتے کیا ہوا جا رہا سننا فرما اریت معلوم تمہیں معلوم ہے ابھی بھی میں سوجا ہوا تھا ہمیں جنت کا نظارہ کرایا گیا میں نے دیکھا تو جنت کے ایک کنارے تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور سارے فرشتے سارے جنتی اس کی تلاوت قرآن سن رہے ہیں یہ کون جنت میں تلاوت سب تلاوت کرنا پڑھنا نماز سب دنیا کے وہاں کون تلاوت کرتا ہوا بیٹھا ہے اور کیسی سنی جا رہی اس کی تلاوت قرآن آپ نے شاد روایا یہ وہاں نہیں ہو رہی سنا جا رہا ہے بس کون ہے کس کی تلاوت قرآن ہے اللہ فرمایا میں نے پوچھا تو ہمیں جواب دیا کہ آپ کے امتی نوجوان صحابی حارثہ بن نعمان ہے کون ہے یہ جو مدینے میں فلاں محلے میں بستے ہیں نا جھوپڑے میں جو رہتے ہیں حارثہ بن نعمان ہیں ہم نے پوچھا کہ آخر حارثہ بن نعمان اتنے ہمارے ساتھیوں میں اتنے صحابیوں میں صرف اس نوجوان کو یہ مقام مرتبہ کیوں رہتا ہے زمین پر تلاوت قرآن سنی جا رہی ہے جنت کے اندر وجہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بات اصل یہ ہے کان ابر سب ابرنا سب ہے تو یہاں ہے بہت سارے نوجوان لیکن اس وقت اس زمین پر اپنی بوڑھی ماں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا یہ نوجوان ہے صرف ماں کی خدمت کی برکت سے اس کی تلاوت قرآن کہاں سنی جا رہی ہے جنت میں پھر آپ نے فرمایا کزا لیکم البر البر کدا لکم البر ایسا سن لو اور یہ پیغام ہمارا لوگوں کو پہنچا دو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے یہی مقام اور مرتبہ ہوا کر تین مرتبہ آپ نے فرمایا بھائی بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے ہم والدین کے حقوق پر نہیں بات کرنا چاہتے وہ آپ ان لوگوں کو تذکرہ کرنا چاہتے تھے جن کی نیکیوں کو ابھی آپ نے نماز پڑھی کون ہے جن کی نماز قبول روزہ رکھا کس کا روزہ قبول کس کی نیکیوں کو اللہ قبول کرتا ہے اور گنا توبہ کرنے والے تو بہت ہیں کن کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ وسین سین انسان ابھی والدہ حسنا ہم نے والدین احسانہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اپنے بندوں کو انسانوں کو دیا ہے پھر والدین یعنی ماں اور باپ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کو ذرا سا الگ کر دیا تھوڑا سا کیوں ماں کا زیادہ حق ہے ہمارا تو ام ہو کرا وہ حمل وہ ہم لو وہ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ماں کے ماں باپ میں بھی دونوں میں سے سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے ماں کا کیا خیال ہے بھائی یہ کب کی بات ہے ساڑھے چودہ سو سال ہو رہے ہیں نا ساڑھے چودہ تو سال اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سب سے اونچا مقام کس کا دیا ہے بوڑھی ماں کا اور یہ خندیر اور بندر خانے والوں کو اب ان کا میٹر چالو ہوا ہے اب بتی ان کیوں جلی یہ کہتے نہیں عورتوں کو عید ہاں؟ عید ہاں، اب یہ دلوا رہے ہیں ہاں، وہ بھی حرام طریقے سے عید العم نہیں انگلش بتاؤ تو سونی کیا کہتے ہیں عید الم مدر ڈے مدر ڈے نہیں والنٹ والنٹ parent day parent day Eid Eid ہاں کیا مدر مدر اللہ نہیں میں کہہ رہا ہوں اب یہ کہتی ہے کہ عورتوں کا مقام اور دیا جائے کیوں اسلام میں عورتوں کا مقام بہت ہی گھٹایا گیا ہے اللہ سوچو یہ مقام دینے والے بوڑھی ماں باپ کو وہاں بھیجتے اولڈ ہاؤس اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا یہ مقام ہے اور اسلام میں ماں کا مقام کیا آپ فرماتے ہیں جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے وہاں بھیج دینے کا مطلب ہے کہ جنت آتے ہوئے بھی ظالم بدبخت بد نصیب جنت کو پھینک دیا اللہ اسلام نے تو اتنا اونچا مقام عورت کا دیا کہ آر میں باپ سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ اسلام میں کس کا ہے ماں کا اس کی وجہ کیا ہے ام ہو حمل تو کی صرف وجہ یہ تین مرحلے ایسے ہیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے باپ بھی ان میں شامل نہیں ہوتا وہ تین مرحلے کون ہیں نمبر ایک ہاں، حملت قرحان مدت حمل میں پورے نو مہینہ بچہ کس کے پیٹ میں رہتا ہے باپ کے پیٹ میں ایک لمحہ بھی اولاد نہیں رہتی اولاد کہاں رہتی ہے شروع سے لے کر کے آخر دم تک ساری مشقت اور تکلیف اولاد کے لیے صرف ماں اٹھاتی ہے باپ اس میں شامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہ وضاحت ہو نمبر دو ولادت کے وقت بھی جان نکل جائے کتنی بھی تکلیف ہو وہ ساری مشقت سے ماں برداشت کرتی ہے باپ کا بھی کوئی عمل دخل نہیں یہ چلو ہم بھی حصہ بتا دیں ہاں؟ اللہ اکبر نمبر تین وہ لو سلاسون شہرا یہ دودھ پلانے کی جو دو سال کی مدت ہے آج کہتے مساوات مساوات ظالموں کہو کہ بستر دن میں رہتے ہیں سمجھ گیا نا تو بیوی بچے کی ماں دودھ پلاتی ہے اگر بالکل مردوں کو عورتوں کو برابر تم کر دینا چاہتے ہو تو کہو ظالم ڈیوٹی میں باپ باہر رہتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے رات کو باپ گھر میں رہتا ہے باپ دودھ پلا کے بتائے ذرا سا بوتل سے بھی باپ دودھ پلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ تین امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رکھا ہے ماں بیچاری اکیلے برداشت کرتی ہے اسی لیے اللہ نے باپ اور ماں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کے بعد پھر ماں کا تذکرہ الگ سے کیا اور اولاد کو احساس دلایا کہ جس ماں کے خاطر جس بیوی بی کے خاطر ماں کو تم ٹھکرا دیتے ہو اور جس بیوی بی کے خاطر ماں کی باتوں کو رد کر دیا کرتے ہو دوستوں کے خاطر تم ماں کی بات کو رد کر دیا کرتے ہو ساری ماں سے کنارہ کشی تم اختلاف کر لیتے ہو اللہ اکبر تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہاں تمہاری ماں نے کتنی تکلیف اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہارے لیے اگر تکلیف اٹھائی ہے تو کون تمہاری ماں ہے بیوی تو ریڈی میڈ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے اس نے کیا کیا تمہارے لیے سما اس نے کہا کہ ہاں اتنے مہر دے دو ہم تمہاری بیوی بن گئی اب آپ کی خدمت کرے گی اس خدمت اس مرحلے تک پہنچنے کے بیوی آنے کے پہلے پہلے تک بتا ساری زندگی صرف تیری تیری ماں نے خدمت کی ہے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وہ ہم لہو سارا یہ تین مرحلے ہیں جس میں ماں نے تکلیف اٹھائی ہے احساس کیا کرو یاد رکھا کرو کہ تمہاری ماں کے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں پھر اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اللہ نے تمہاری جنت کہاں رکھی ہے ماں کے کیا مطلب ہے ہر وقت ماں کی خدمت کرتے رہو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ماں کو پکڑ لو ماں کو رادی رکھو باپ کو خوش رکھو ماں کی خدمت کرتے رہو اللہ نے جنت تمہاری ماں کے ساتھ جوڑ دیا ہے بغیر ماں کو رادی رکھے ماں کی خدمت کے جنت نہیں نصیب ہو سکتی پھر اب ذرا سنیں اذا بلغا شدہ یہاں تک کہ یہ بچہ جو ہے کیا ہوا آدمی ارے بھائی طاقت کو پہنچ گیا بڑا ہوا جوان ہوا ہاں، سینا تان کر کے چلنے بھی لگا وہ بھی کہیں گے کیا بلڈنگوں میں بنا رہتے آج جیم کیا جیم جیم جیم وہاں جانے لگا تو اور روزانہ دیکھتا ہے گوشت کتنا چڑھا ہاں، تو کیا پوچھنا ہے حتا ادا بلاگا شدہ یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچ گیا ہاں، وہ بلاگا اربعین سنہ یہاں تک کہ ابھی تو ہاں، گوشت پوش صحت سے جمان ہوا تھا ہاں، سنا اور جب چالیس سال کو پہنچ گیا تو عقل بھی اب اس کی جوان ہو گئی کہتے ہیں نا مشہور مشہور ہے عقل کے دانت کب جمتے ہیں کہتے ہیں نا یہ بتیس دانتوں میں دو دانت ایسے ہیں جو کس کے ہیں وہ عقل کے ہیں جب تک وہ دانت نہیں جمتے تب تک انسان کی عقل پوری نہیں ہوتی عقل کے دانت ہے اللہ اکبر آپ اللہ فرماتے بالا کا اربعین سنا یہاں تک کہ کتنے سال کی عمر ہو گئی چالیس عقل کی پختگی کا سوج بوجھ کا سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے چالیس سال اسی لیے دنیا میں اللہ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو کتنے سال کے بعد چالیس سال کے بعد اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوجوانوں ذرا ہوشیار رہو آج تک اللہ نے کسی بوڑھے کو اور بچے کو نبی نہیں بنایا نبی جب بھی بنایا تو کسی کو چالیس سالہ جوان کو اس لیے اب ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چالیس سال کو پہنچ گیا ماں کا فرما بردار ہے ماں کا وفادار ہے خدمت کرنے والا ہے جوان ہوا قوت و طاقت والا بنا وہ بنا گا اربعین سنا اور دیکھتے ہی دیکھتے عقل بھی پکی ہو گئی پختہ ہو گئی سمجھ بوجھ بھی کامل ہو گئی کتنے سال کے پہنچ گیا چالیس سال کا پہنچ گیا اب چالیس سال کا پہنچ جانے کے بعد اب اس کا کردار کیا ہے اب اس کی فکر ہے اس کے چال چلن اس کی سوج بوجھ میں کافی فرق آ جاتا ہے اب کرکٹ کھیلنے کا بھوت اتر جاتا ہے کھیل کود اور لہو لہی وہ جوانی جس کو دیوانی کہتے ہیں اس کا سب ختم اگر عقل مند انسان ہے سوج بوجھ والا تو چالیس سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد قال ربی اوزعنی یہ تو آیات کر لو قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی ہاں واسلحلی فی ضروریتی یہ بڑی پیاری دعا اس کو یاد رکھ لو انی تم تو و انی من المسلمین یہ بڑی پیاری دعا ہے اب چالیس سال کی عمر کو جب پہنچ جاتا ہے چالیس سال کی زندگی تو اب دعا کرتا ہے کیا دعا مانگتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ اے اللہ مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں بیما علیہ ان نعمتوں کے بدلے جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور بڑی نعمتوں میں سے کیا ہے تو نے ہمیں ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا پھر بڑا کیا ماں کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ تو نے ولادت پر بھی تو نے زندہ رکھا ہاں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کے ذریعے ہمیں غذا ملتی رہی ہم زندہ رہے بڑے ہوئے ساری چیزیں گزر گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور زندگی دی انعام مسلمان بنایا ایمان اور تقوا سے نوازا اللہ تو نے کتنا انعام کیا ہے اس کو ہم شمار نہیں کر سکتی اس لیے کیا دعا کرتا ہے ربی او نعمتک اللتی انعمت علیہ دو چیزیں ہوں گی یاد رکھنا کیا ایک تو ماں باپ کا فرما بردار ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا کیا ہے چالیس سال کی عمر پہنچ جاتی ہے تو اب اپنی زندگی میں کافی تبدیلی لا لیتا ہے اب آخرت کی فکر ہوتی ہے بوڑھے ماں باپ کی فکر ہوتی ہے اولاد کی فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیا ہے اب اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں دوسرا عمل ہوا نا ربی علیہ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں ان انعام کے بدلے جو تو نے ہمارے اوپر کیا کیا اور اور اللہ اللہ اکبر ہمیں توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان انعامات جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور ایسے ہی توفیق دے تاکہ میں شکر کروں ان انعامات پر جن انعامات سے تو نے مجھے ماں باپ کو نوازا تھا ہاں صرف اپنا ہی اپنی ہی فکر نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی فکر اے اللہ ہمیں انعام شکر توفیق دے دے کہ میں شکر ادا کروں ان انعامات پر جو تو نے میرے اوپر کیا ہے والا والدیا اور اللہ توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں ان انعامات کے بعد جو تو نے مجھ پر نہیں بلکہ میرے ماں باپ پر کیا ہے یعنی انسان اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہے اتنی بڑی فکر انسان کو ہو جاتی ہے پھر وَأَنْ اور اللہ نمبر تین اور اے اللہ ہمیں توفیق دے کس کا کے لیے ان عامل صالحن ایسے نیک اعمال کی ترضا جو آپ کو خوش کر دینے والے ہوں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بندہ مانگتا ہے چالیس سال عمر پہنچتے ہی انسان اپنی زندگی میں کافی تبدیلی کافی فرق لا لیتا ہے اور اس طرح سے دعا مانگتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترضا اور اللہ اس ایسے عامال صالح کی توفیق دے جو تیرے را... تجھے راضی کرنے کا سبب بن جائے جن عامال کی برکت سے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلحلی درریتی اور اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی ذرا نیک بنا دے باپ ماں باپ کی بھی فکر اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ کس کی فکر اولاد کی اللہ جیسے ماں باپ بڑے فضل و کرم ان پر کیا ہے اللہ میری اولاد پر بھی فضل و کرم کر کے میری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے وہ لہ فی دریتی اور اللہ میری اولاد کو بھی صالح بنا دے نیک بنا دے یہ انبیاء کا طریقہ دو تھا یاد رکھیں ایک تو اولاد ملنے کے پہلے اولاد ملنے کے پہلے بھی کیا دعا مانگتے تھے اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا فرما نیک اولاد نیک اولاد کی فکر ہوگی اور نیک اولاد کی فکر کیوں کرنی چاہیے اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت جاری رہے اور اسلام کا علم بردار بنے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور سنت کو زندہ کرنے والا بنے اور پھر میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے حق میں برابر دعا کرتا رہے گا جو بھی نیک کام کرے گا کیونکہ میں نے اس کی تربیت کی ہے مجھے بھی اجرو ثواب رہے گا اس لیے انسان سوچتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد نیک دنیا میں باقی رہے اسی لیے دم حضرت کی دعا کیا ہے رب لا خیر الوارثین جب تک انسان کی اولاد نہ ہو انبیاء کا طریقہ یہ ہے صالحین کا طریقہ یہ ہے سب سے حلال سب سے حلال سب سے کار آمد اور سب سے بڑی چیز انسان کے لیے کیا ہے نیک اولاد نیک اولاد سے بڑی کوئی نعمت ایمان اسلام کے بعد نہیں ہو سکتی جیسے کہ حادیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جنت کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گا وہاں جانے کے بعد کہے گا اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تو میں نے دنیا میں نہیں کیا تھا کہ اتنا اعلیٰ مقام مرتبہ ہمیں مل جائے اللہ تعالیٰ فرماتے متحد بالکل صحیح کہتا ہے تو نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی کہ اس درجے تک تو جنت میں پہنچ جاتا لیکن یہ جنت کا مستحق تو اس لیے ہو گیا یہ اعلیٰ مقام تجھے اس لیے مل رہا ہے کہ بے استغفار والا دیکھا لگ نیک اولاد تیرے پیچھے تیرے حق میں دعائیں کرتی ہے نیک اولاد کی دعاؤں کے برکت سے یہ اعلیٰ مقام تجھے مل گیا ہے اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کتنی خیر و برکت کی چیز اولاد ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندگی بھر اپنے نیکیاں دوڑ دھوپ کر کے اپنے جنت میں درجات بلند کرنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے اور مر جانے کے بعد بھی نیک اولاد کی برکت سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے اسی لیے انبیاء اور نیک لوگ دعا مانگتے کیا رب فردا فرد خیر الوارثین ابراہیم خلیل اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن برابر دعا مانگتے رہتے ہیں اے اللہ نیک اور رب حبلی میرا الصالحین اللہ اکبر ادھر آگ سے نکالے گئے اللہ نے ابراہیم نوروز ظالم نے آگ میں ڈالا آگ سے نکلنے کے بعد جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک ہی دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں اس ملک کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں سارے اجزا و کربا قوم قبیلے سب کو ترک کر کے تیری رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہوں رب حبلی من الصالحین اللہ کو ایک نیک اولاد عطا کر دینا تو دعا ہونی چاہیے نیک اولاد کی اور نیک اولاد کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بنا جائے بنانا اولاد جو کبھی جوتے ہم کو نہ مارے بلکہ اس سے زیادہ یہ کہو اللہ ایسی اولاد دے جو تیری فرما بردار ہو اولاد جب اللہ کی فرما بردار ہوگی تو انسان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے جب انسان اپنے اور اللہ کے معاملات کے درمیان کا معاملہ درست رکھتا ہے تو بندے اور بندے کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ درست ہی کر دیتے ہیں نیک کا مطلب ہے فرما بردار ہو کتاب و سنت پر چلنے والا ہو شریعت کا پابند ہو اسلام کالم بردار ہو و بدعات کا دشمن ہو اصل میں یہ نیک اولاد ہے ابراہیم خلی اللہ مانگتے تھے اور اگر اولاد مل جائے اولاد ملنے کے بعد بھی صرف اس کے یہی نہیں سوچا جائے کہ سب سے زیادہ ٹاپ کا سب سے مہنگا انگلش میڈیم والا اسکول کون ہے گھر کے وہاں پڑھانے والے یہودی ہی ہوں صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہاں بچہ پڑھ رہا ہے چاہے چاہے یہودی بن بن کر کر کے آئے عیسائی یہ نہیں میرے بھائی اس کی بھی فکر ہونی چاہیے اب کی اولاد کو نیک بنائے اور اس کے لیے کوشش کرے کوشش کرنے پر انسان کی اولاد درست بنتی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا ازوا دینا آئین یہ نیک لوگوں کی دعا ہوتی عباد الرحمان کی دعا ہے ربنا حملنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین اے اللہ حملنا ہاں، من ازواجنا ہمیں ایسی بیویاں عطا کر جس سے ہمارے دل کو سکون اور گھر کو راحت آنکھوں کی ٹھنڈا کو ہاں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر جو اولاد ہمارے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے ربنا حملنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اور اللہ تجھ سے اپیل کرتے ہیں اس پورے علاقے میں سب سے نیک اور صالح میرا ہی لڑکا بنے کیا خیال ہے لیکن پہلے کہ اللہ تھا سب لیکن مولوی نہیں بنانا کیوں زیادہ دیندار ہو جائے گا تو بڑا نقصان ہوگا آدھا دیندار چلے گا پورا دیندار نہیں آج کل لوگ سوچتے ہیں دیندار بھی کیسا ہو کچھ ادھر کچھ قرآن کہتا پورے پورے مسلمان ہو جاؤ اور آج کا مسلمان سوچتا ہے اگر زیادہ مسلمان ہو گیا بڑا پکا پورا تو قوم اور برادری سب کے لیے نقصان دہ ہوگا اسے نارمل ہونا چاہیے نارمل کا مطلب ہے آدھا ادھر آدھا ادھر ارے یہ بھی نہیں آج صرف بیس فیصد مسلمان اور باپ چاہتا ہے بیس فیصد بچے مسلمان ہیں اور اسی فیصد بچے یہود دو نسارا کے بن جائیں تب سمجھتا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہے ایسی اولاد کبھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں اور نہ تو کبھی اس اولاد کی برکت سے جنت میں درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں لیکن میری بات ابھی کم سمجھ میں آئے گی مرنے کے بعد جب قیامت کے دن جنہوں نے اپنی اولاد کو پورا پورا مسلمان بنایا ہے ہاف ہاف نہیں رکھا بیس فیصد مسلمان نہیں رکھا نارمل والا دہلیت کا چکر نہیں تھا دعا کہتے ربنا من ازواجنا و ذریاتنا آتے آئن میرے بھائی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس انسان سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جو دیکھتا ہے کہ بیوی بی بھی نمازی دیندار ہے اور اولاد بھی دیندار اور نمازی ہے کتنے افسوس کا مقام ہے وہ انسان بوڑھا تو چلا آ رہا ہے لیکن نہ بچوں کو جگانے کی ہمت ہے اور نہ بیٹیوں کو ڈانٹنے کی سوئے پڑے ہوئے آٹھ بجے دن تک وہ بھی اگر ہو کیا کہتے ہولی ڈے چھٹی کے دن کیا کہتے ہیں ہاں کیا پوچھنا ہے وہ تو بارہ کے پہلے ناشتہ ہی نہیں ہوگا سوئے پڑے رہے اور بیٹے بیٹی بہو سب کے منہ میں شیطان پیشاب کر کے چلا گیا خود پیشاب کرنے کے لیے ہمام میں گیا اور شیطان نے پیشاب اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کی اولاد کے منہ میں سنڈاس کس شیطان نے اپنا سنڈاس کس کو بنایا وہ سوتے جو پڑی اولاد ہے اس کو اپنا شیطان نے سنڈاس اور پیشاب کھانا بنایا انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا کہتے حسن بصری رحمت اللہ نے اس نے اس کے آنکھوں کو ذرا دیکھو کتنی ٹھنڈک کتنا سرور ہے جب سلام پھرنے کے بعد دیکھتا ہوگا کہ یہاں ہمارے بچے ہمارے ساتھ نماز میں آئے ہیں نماز پڑھ کر گھر میں گیا دیکھتا ہے کہ بیوی مسلح پر کھڑی ہے بیٹی نماز پڑھ رہی ہے بہو ودو کر رہی ہے صبح ہوتے ہی جب انسان دیکھتا ہے کہ پورا گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اس وقت اس مومن کے دل سے پوچھو اس کے دل کو کتنا راحت اور کتنا سکون ملا کرتا ہے یہ سب سے زیادہ آنکھوں کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کہ انسان اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھ لے اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو توفیق نصیب فرمائے تو بھائی ربنا من ازواجنا و ذریاتنا آج چلیں پھر کتنی چیزیں ہو گئی ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنا چالیس سال کے بعد ماں باپ کے لیے اور اپنے حق میں شکر گزاری سے دعا مانگنا وان اور یہ دعا مانگنا اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما جو تجھ کو راضی کر دے ہم سے ٹھیک ہے نا اور فی ذریتی اور ساتھ کس کی دعا مانگتے ہیں اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے خود نہیں اوپر بوڑھے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور نیچے اپنی اولاد کو تین نسلوں کی دعا مانگ رہا ہے بوڑھے ماں باپ اپنا اور پیچھے اپنی آنے والی نسل اللہ تعالیٰ تینوں کو بنا دے دادا پوتے سب ماشاء اللہ دین دار ہو جائیں پھر آگے تب تو کیا اے اللہ اب تو میں صرف تیری طرف رجوع کرتا ہوں ہر ہر مشکل ہر ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ میرا رجحان کس کی طرف ہو گیا ہے آپ کی ذات کی طرف المسلمین اور اللہ تعالیٰ میں ہوں تیرے فرما بردار بندوں میں سے اللہ تعالیٰ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دیں آگے بات میرے بھائی اس میں نہ نماز کا تذکرہ آیا نہ روزے کا آیا نہ حج کا آیا نہ زکات کا آیا ایک دیندار نیک نوجوان کی دعا کا تذکرہ آیا ہے کہ نہیں آیا والی دیا وان عامل صالحا ترضا واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اگئی بات کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے اس دعا کو یاد کر لیں اللہ اب فرماتے ہیں اس کا رزلٹ ان کو کیا ملے گا اولئک الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا یہی نیک لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم قبول کرتے ہیں پتا چل گیا کہ نیکیاں کی جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا ہو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی فکر نہ کرتا ہو جو انسان اپنی اولاد کی فکر نہ کرتا ہو چالیس سال کے بعد بھی جس انسان کو دین سے زیادہ کھیل کود کا ہی چکر ہو سمجھ گئے نا ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتا تھا دیکھو احسن ما عملو یہی لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم قبول کرتے ہیں پتا چل گیا وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کی نیکی اللہ قبول کرتا ہے پھر آگے ذرا سنو وہ تجاو ان سے اور یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں سے ہم درگزر کر دیتے ہیں کیسے درگزر اللہ اکبر ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں بنائے جن کی نیکیوں کو قبول کر لیا اور برائیوں سے ونا تجاوز ان سیئات یہ کہ کون سے لوگ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت فصوف جو حاسب جو فصوف جو حاسب حساب یسیرا کچھ لوگ ہیں جن کے حساب کو بڑا آسان کا ہوگا وہ آسان حساب کیا ہے یہی خوش نصیب ہیں حساب یسیر کیا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلایا فرشتے کو لا بھائی اس کے ساتھ زندگی بھر کا ریکارڈ پیش کرو اور وہ بندہ کاپ رہا ہے اب پتا نہیں کتنی برائیاں ہو ایسے ایسی برائیاں ظاہر ہو جاتی انسان کو پتا بھی نہیں اللہ ایسے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ نام عمال کھولتے اچھا میاں اور کتنے فائلیں کھلی ہیں معلوم ہے سو فائلیں کتنی سو فائلیں بڑی بڑی اور ہر فائل اتنی بڑی ہے جہاں تک اتنی لمبی جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اتنے لمبے لمبے ریکارڈ اور فائلیں آپ کے تیار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میاں تم نے یہ گناہ بھی کیا اب بندہ سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کتاب بند ہو جاتی تاکہ اگلا گناہ نظر نہ آئے پریشان ہے اچھا یہ بھی کیا یہ اللہ نے پوچھتے کیوں تو نے کیا نہیں بس تم نے یہ گناہ کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا نے اچھا جا ہم نے تجھ کو معاف کر کر دیا اللہ کتاب بند دی یہ کیا ہے حساب یسیر جو حساب یسیرا اس کو ارد کہا گیا نام اعمال سامنے آیا اللہ تعالی نے پیش کیا اچھا تم نے یہ گناہ کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اتنا گناہ تو نے کیا کیا کر رہا تھا دنیا کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اس کی فائل کو بند کر دیا اچھا جا تجھے چھوڑ دیا یہ کیا ورنہ تجاوز ان ورنہ تجاوز ان سیئاتہم یہی ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیاحت یہی لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو تو قبول کر لیں گے اور برائیوں پر جہر کرنے کے بجائے ایسا کیوں تو نے کیا یہ سب سوال کرنے کے بجائے ورنہ سیاحت اللہ فرماتے ان کی برائیوں سے ہم درگزر کر جائیں گے یہ ہے میرے بھائی وہ لوگ جن کے نیکیاں قبول کرتا ہے جن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ کل اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب وعظم الیہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیہ